صدق الله اب ان آیات کا ہلکا پھلکا ترجمہ سن لیجئے آپ سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو چار اس سے پہلے تو یہ آیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم نے یہود اہل کتاب میں سے کسی بھی جماعت کی بات مان لی تو وہ تم کو ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹائیں گے لے جائیں گے اور اس پر وہ واقعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ قبیل اوست قبیل خزرش یہ مجھ پر پانویں لڑائی کرن خطرناک لڑائی چلن پانویں اسلام قبول کرنے پتہ آئیم نزدیک بڑ پیار محبت سان بیٹھی اور یہودن آو یہ خوش کیا تم ایسے دپن ہے یہ مجھے ہوتا ہے کل پھاٹنا ہونے چیز بھی لڑائی کرن جنگ کرن وہاں ریلے یم سہری ایک وٹائی یہ موقع مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ گئیس نقصان یہودن یہ گئیس بھی پرینٹ پر تھے کٹ دست گریوان کرنی لڑائی کرنی نفرت کرنی کس بھی اس یم لگ ہن رکنی لہذا کرتے ہیں اس کام ایک یہود بدبختن دیتا کس کین کوس تم نس کر کام اچھی بیٹ تیم ہاس تو خضرش تو یم اس پرین لڑوئی گمت اس جنگ بعاس وغیرہ یم اس پت اشار پڑھ میت پنی بہادری ہند ہمان اس پر یور نمن مزمت نمو اس پر مسلمان سلاک کم اشار بھی پڑھیں تاکہ من پیسے پریجن بھی یاد یم گشن بھی یہاں سے جی۔ پانگ میں لڑن خدر تیار سو آو تم لوگ تم اشار پڑھیں اور آتمز گئے کیا افراد یمن دن تم چیز بھی پہ یاد بارحال بھی ہوتن تو تو میں میں گسن تو لڑے بڑھ کے بھی قریب اس کی بیمال آگین یہ بارمین جنگ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تم مہن تشریف تمو کر نصیحت کا افسوس کہ شیطان سندس حربس من ہوں تھی ان توبہ شر و شکر ایمان ول اللہ تعالیٰ کرو تے دستگیری ایمان کرنو عطا لہذا یہ کیا زمانے زمانہ جاہلیتی پہ لوگ بی گراک دن بہرحال کو احساس ہتھیار تیق پتھر پانونی یہ سا ہافی تلافی عالمت کرو دے پہ شیطان آمد تو ام جی دس بیس عید تو ات فرموک یہ کہ اے ایمان والو اگر تھی یہودن ہن کت مانو تو یہ وات واتن تو بی تور یتن تھی ٲسوٕ پتہ فرموک تعجب ہسا تھی کت پٲٹھۍ ہیٚکِو بی واپس پھیرتھ اسلام پہ کفرس کن تہ برو کن قرآن پاک آیت یِوان بیان کرنے تلاوت کرنے اور بیچ تہ من موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہذ موجودگی مز ناممکن کت کہ تھی پھرو بی واپس کفرس کن ومن یا تسم بل لفت حدیہ الا صورات مستقیم آئے ام یعنی کہ اس پروردگارس تھف کر یعنی تم دینس پہ ثابت قدم اور صراط مستقیم ہدایت کر تم پروردگار پت فرما کہ ایمان والو پوچیو خداس تیت یھ تمس اور یل مریو تیل جو مسلمان یعنی ہمیشہ روزو دینس پیٹ اسلام پیٹ پہ مقدر لکمت اللہ تعالیٰ موت سو موت ہی کت پیٹ اسلام پی اسلام عل مسا اس پر پن جان کی یعنی بس مسلمان روزو کفر کر کی تاکہ خاطم تسو اسلام پہ فرمو یہ خدا راز یہ دین اسلام تو قرآن پاک پاک اتھو ساری تھاپ مضبوطی سان تفر مہو کی اور فرمو فرموگ یہ مضبوط راز یہ ہک نکنت کی البتہ اگر کھانا تھپیت سو کمزور سانے قصور سے قصورس پانس پر فرمو اللہ تعالیٰ وز نعمت اللہ عمر تم اے ایمان والو خدا سے نعمت كرو تو یاد یلتے پانوے دشمن ایسو اوست خزرج كس لڑے غسو كرا فہ اللہ بین قلوبکم پروردگارن ترو الفت تنین دلن مز مائے محبت ترون تہدی دلن مز آس پا تم اور تم سو تم بھائی بھائی یعنی یہ حقیقی بےچان پانو ہمدردی مائے محبت اور قربت رشتہ سا بنو تی پروردگار وی ایمانی بے پان تانوی مائی محبت ہمدردی اکس بی سن خہی یہ کرو اللہ تعالیٰ ہن تہوار بوڑ کرم یہ خدا سن نعمت یہ کرو یاد کریو قدر و کن تو شفا حفرت من النار بی فرمایا کی کہ تین سا ایسو نا جہنم مز دور کیا بلکہ تین سو بٹس پیٹ ویت میں وانی صرف مردن کی یوت تور وکن تم اور تین ایسو علا شفا حفرت من النار نار کس کھڑ کس بٹس پیٹ یعنی دواز کس بٹس پیٹ ویت ویت میں مردن کی یوت تور فان قزکم منہا اللہ تعالیٰ بچے نو تے تمہیں نارت پھڑ دیش دو اس کے بچے نو اسلام کرنا آتا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ تھے کہ پنی آئے کریم واجہ کرن تاکہ تھی لگو ہدایت آج آیتن من اللہ تعالیٰ فرمان ونجل پروردگارن تھی ہدایت کرنو ایمان کرنو عطا لہذا ہمیں ساری دنیا دیکھے کی بلکہ تہوا مستقل سا جماعت کیا کر سا عمر بالمعروف نہیں منکر دینی دعوت دین اگر لکن من و عمال مس سستی تو تمن کہتے ہیں سات تلقین اگر وقت برائی من مبتلا خرافاتن من مبتلا رسوم و رواجن من مبتلا تو رکائن تم نش اللہ تعالیٰ فرم الوال تم متا لتکن یہ امر چاہیے کہ ہو منکم تم میں امتن ایک جماعت یدعون الی الخیر جو بلائے خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے ان کو بلائے ان کو واضح تبلیغ کرے ان کو سمجھائے اور یہ عمر بالمعروف اور ان کو حکم دے اچھی باتوں کا نیک کاموں کا سنتوں کا کہ بھائی رمضان آ رہا ہے بھائی تیاری کر لو مسجدوں میں اماموں کا انتظام کر لو نمازوں کی پابندی کر لو تو اگر عشری کا وقت آ رہا ہے بھائی عشری دے دو عشری اتنا دینا ہے یعنی نیک کاموں کا حکم دے دے ان کو قربانی کے دن آئے ہیں تو ترغیب دے دے لوگوں کو کہ بھائی قربانی ہندوش نزدیک ہو اس کے بارے میں لوگوں کو تبلیغ مسائل بتائے کس کس کے اوپر قربانی لازم ہے تاکہ وہ قربانی کے لیے تیار ہو جائیں نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اِنِ ہاؤنجل اور ان کو روکے ناپسند باتوں سے رسومات ہیں شادیوں میں فضول خرچیاں ہیں تو ان کو بتائے سمجھائے واضح تبلیغ کرے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ خلاف شریعت ہے اس میں اصراف ہے اللہ تعالی سے ناراض ہو رہے ہیں یا ایتھے کٹ کے منکرات برائی سماجس میں تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے وہ یہی کام کرے جگہ جگہ جائے مسجدوں میں جائے اور اجتماعات کرے لوگوں کو بتائے سمجھائے ایسے کالجوں میں جائے اور جو یہ کوچنگ سینٹر ہے وہاں جائے تو لوگوں کو جمع کرے خواتین کے پروگرام بنا لے مردوں کے وہ اجتماع قائم کرے اور ان میں دین کی بات بتائے ان کو بتا دے کہ یہ یہ چیز غلط ہے اس کو روکنا چاہیے تو ایک ایسی جمعت مستقل ہونی چاہیے وہ الائے کو منفرد اور یہ لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ یعنی جو یہ کام کریں تو سدید کتھا یہ بیس واز پڑی جب ایک پھلیں برو اتراؤ رسم و رواج اتراؤ تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی تو اس پر عمل کرے گا نا نہ تو لک نہیں ہوا جب چل چل لوگی سن تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کی باتوں کا اثر بھی نہیں رہے گا تو اس لیے جو دوسروں کو دعوت دے گا تو خود بھی اس پر عمل کرے گا اس لیے فرمائے کہ یہ جماعت تو بہت کامیاب ہے کہ خود بھی عمل کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی ترغیب دے رہی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جماعت مستقل ہونی چاہیے ہر ملک میں ہر کریے میں ہر بستی میں ہر محلے میں آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کا کام تو یہی ہے کہ اپنے اپنے مقدور پر البتہ ایشاق جماعت ہے ایک اجاز سے مستقل دنیا کام کری بقدر ضرورت اور باقی یہ دین کے کام میں لگا رہی یہ فرمایا آگے اللہ تعالی وَلَا والا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تفرقو جو الگ الگ ہو گئے یہ الگ الگ کون ہو گئے تھے یہ یہود ہو گئے تھے کون اسرائیل ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان کے تو بہتر فرقے ہو گئے کتنے بہتر فرقے عقائد ان کے الگ الگ تھے اٹھنا بیٹھنا رسم و رواج سب بس فرقے فرقوں میں بٹ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تفر رکھو ولا تکون کنوں کا دن تفر رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو علیحدہ علیحدہ ہوئے وقت لفوبر انہوں نے اختلاف بھی کیا کیا کیا اختلافات کے شکار ہو گئے اس کی وجہ سے ان کی جو جمعیت تھی جو اجتماعی شکل تھی وہ سب تر بدر ہو گئی یہ سیری الگ الگ گئی مغلو کسائی پاچات ضد تھی کسن ہم اس یہ گسائش ضد نمن کسن ہمن سی ضد تو یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا ایسا مت کرو بلکہ فرمایا تھا کہ اچھا یہ بھی فرمایا رسول اللہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے تو بہتر ہو گئے میرے ان کے تو تہتر ہو جائیں گے کتنے یعنی بے ان کہتے ہیں لالچ آئے گی لالچ کی وجہ سے لوگ نئے نئے چیزیں پیش کریں گے اپنی منمانی کے لیے نئے نئے عقیدے کھڑیں گے تو صاحب سبق کو عرض یا رسول اللہ وسلم یہ لیا ترست فرق کیسے کت کر ہیں فکر تمن کیا گزری فرموک دوسدت گسن دوسرا گسن آگ گئی انت عرض کرو حضرت شکرسائش ون چھ پیسہ ضرورت کیا سہی دم بغیر جنت باغیشن دولس مگر آپ جواب پانے رسول پاپ صنگ وہ معاملہ کور ختم وجہ سے پریشن کی ضرورت نا بس فرم ما انا علیہ و اصحابی فرما کہ وہ طبقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے کس پر جو میرے اور صحابہ کے بس معاملہ ختم اب صحابہ کرام کی زندگی بھی سامنے ہے اور رسول اللہ کی زندگی بھی کیا ہے تو جو جو آ جائے گا اسی کے مطابق زندگی گزارے گا جنتی ہے اول والے میں جنتی ہے اگر جو باقی کیسے اسپت مگر سزا کیا سزا کسی کا عقیدہ گڑبڑ ہے کسی کے اعمال گڑبڑ ہیں پٹائیاں ہوں گی ان کی سب ہو جائے گا لیکن یہ فرمایا ماں انا علیہ و آسابی یہ منوق میں آیا یار اب ایک ایک جماعت کو لاؤ اور ترازو میں ان کو تولو کہ یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہے یا نہیں ظاہر سی بات ہے جو شرک میں مبتلا ہو بدعت میں مبتلا ہو خرافات میں مبتلا ہو بات جن کا عقیدہ صحابہ ہی کے بارے میں صحیح نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے تو جن کے اعمال صحیح نہیں عقیدے صحیح نہیں ہیں تو ظاہر تو ان کو کیسے کہیں گے کہ یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں جو صحابہ کا انکار کرے نوزب اللہ منظالک صحابہ کے فتح پر اعتراض کرے اگر یہ حضرت عمر فاروق کی بدت ہے نوزب اللہ یا عثمان کی بدعت ہے وہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم کیا ہیں ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اہل سنت وال جماعت کہلاتے ہیں کیا اہل سنت وال جی ایک تو رسول اللہ کی سنتوں پر چلیں گے اس کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے فیصلوں کو وہ مانیں گے بطور قانون کے بطور بس وہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جن کی شادیاں بھی شریعت کے مطابق جن کے معاملات بھی شریعت کے مطابق جن کا عقیدہ بھی صحابہ کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس یہ آپ نے خود ہی فرمایا سوال کا جواب خود ہی ہو گیا ماں آنا علیہ و صاحب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا تفر اور ولا کنو کل تفرق وقت لفو انہوں نے اختلاف کیا بعد ما البینات اس کے بعد جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھی یہ یعنی سمجھنے باوجود کرپتی گڑبڑ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عذاب العظیم ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے ان کے لیے تو بڑا یوم جس دن روشن ہوں گے بہت سارے چہرے وَتَسْوَدُّ تسود اور کالے ہوں گے بہت سارے چہرے فرمان قیام آشن واریان کیا شہر آشن تم نپ نپ کر وار آشی روز سیائی یہ کیا ش فرمو اثر پی ظاہرس پہ ہاں، بک اثر پی پیت من میدانس مت فرمینست بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو بتایا جائے گا اکفر تم باد ایمان کیا تو کروا کفر ایمان ان پت اب سوال ہے کہ یہ کون سی جماعت ہوگی جن کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ تے کرو کفر ایمان پت اس میں ایک جماعت ہوگی یہود کی کس کی ہاں یہود کی کہ تمستان مانن تورات اہن سے بھی اس پڑوس کے لیے سسائے بھی اس پڑوس ایمان جب وہ صاحب آگے انہوں نے کیا انکار تو یہ بھی ہے آکفر تم باد ایمان نصارات اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اس پڑو کلم پکوس پت پت اس کرو مدد تمن اس بنو تین امتی یہ جو رسول پاس شریف ہوں انہوں نے مخالفت کر لی وہ بھی آئیں گے اس میں اور ایک جماعت تھی ان کو کہتے مرتد کیا میں اس کلمہ پڑھوں پڑمود سنو کلمہ ترائیت وہ بھی اس میں آئیں گے کہ اسلام کے بعد تم نے کیا کیا کفر کیا اور پھر کفر ہوتا ہے کفر عقیدے کے اعتبار سے جو کافر ہو گئے دوسرا کہ عمل کے اعتبار سے کیا آتمزین یہ امتک تم افراد یمو پوڑم اس مگر پتہ کرک نافرمانی کمس پروردگارس تمہ اک فر تم بادہ ایمان کم فضوق العذاب بما کن تم تک فرون کیا تروا انکار عملی کفر ایمان ان پت لہذا تلو سا عذاب یہ تو کورمت اس نافرمانی حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ سن شارچ رندو ہندرز کام تراو تو تراو تو پراو تو حق سزوات حضرت محمد مت مشراو تو اشن دوز کس تم روز کا رند چھ ونن کلمہ پڑھن والے رند کمش ونن رند کو مسلمان حضرت شیخ فرمان اللہ رحمہ رندو اے کلمہ پڑھن والے کلمہ دعوا کرن والے پنس پان مسلمان ونن والے ٹھیک مسلمان تو جو کلمہ چھت پڑھمت پازی دل چھت پڑھمت رندو ہندرز کام تراو تو مگر کار چھ کرن کمن گرن کار سن ترت پہ بطور عقید فرما ترا حق سن وت چٹ سو سرات مستقیم پاک ات حضرت محمد مت مشرا تو صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ نبی وہ مشرن کی سو کیا گو مشرا ہاں یاد ماش پیون یاد ٹوٹ نبی تیت پیو نیے یاد اس انسان دھوکہ دی تمس کت پیو یاد رسول پسم یم ڈبلکیٹ کن تمس کت پیو یاد رسول اللہ یم وعدس بے وفائی کر تمس کت پیو یاد رسول سمیا ما ماں یاد تمس تم نا قدمس قدمس پہ یاد پہ یہ تو حضرت محمد مت مشراو تو اشنن دوز دس تم روز کات کت امی منہ گو پگہ آسن پکناون کھگڑی کھگڑی امس امتیس مگر ملائک آسن دپن یا رسول اللہ سم یہ چون امتی یہ کت وز نا تمن کن اخر یہ لکٹ غلطی کران پام چھ لگن بڑن اس لیے فرمو کہ یت مز تم مسلمان تھی یم چور کران شراب چون اور اپز ون رات اس میں نشاخ آمد دن ہے اچھا کس رشتہ دار بند دس کیا بند دن ہے تمس رٹ گاڑی من پھکی کیا رٹس مس آن تمہیں ہسا ٹھیک داری تم کیا تمس نا پتہ ہے تمس پتہ مس کیا کن تمس پتہ تمہس گاڑی من بھرمت دن تمہیں دس دمو پونس تو ٹھیک کن حالانکہ یہ سیدھی لانت کم حدیث پاکس من نشہ آور چیز مل ہند مل ہن ولس لانت کن ولس لانت سامان تلونیس تھی ہمیں پتہ ول مے زین پن کیا آٹوس من انو شراب آٹو مگر نبی کریم سو فرموز کہ شراب لادنے والے پر بھی لانت پان چون کی پان دن پتہ نماز پڑھن مگر آٹوس من کیا شراب جائے پہ بیس جائے فرمایا کہ اس پر بھی لانت ہے لہذا اس کام کر تمس کیا روئے اس پگہ روشن تو پہ وت سہ قدمن من رسول پاک نافرمانی اس لیے فرمو فضوق العذاب بما کن تم تک فرون ابيضت وجوههم وامن اور اما من بہرحال اور رہے الذين وہ لوگ ابيضت وجوههم وجوہ جن کے روشن جن کے چہرے کیا تھے جی جن کے چہرے روشن تھے ففی رحمت اللہ کا جیشن اللہ کی رحمت میں ہوں گے خا فیغا دون اور وہ ہمیشہ کس میں رہیں گے اللہ کی ہمیشہ عائش کریں گے وہ تو اللہ کی رحمت کون سی ہے جنت جنت تو ملے گی اللہ کی رحمت ہی سے اس کے فضل سے ملے گی یہ اعمال تو بس ایک ذریعہ ہوں گے تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله یہ اللہ کی آیتیں ہیں کس کی نتلوها عليك ہم پڑھتے ہیں آپ کے اوپر یا رسول اللہ وسلم بالحق سچائی کے ساتھ کس کے ساتھ جی یہ سچی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ظلم دنیا والوں کے اوپر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے اگر خدا نوزب اللہ اس کر ظلم ہے خود ہی کر ظلم اللہ تعالیٰ پر میں ظلم کرنا نہیں چاہتا البتہ جس نے گناہ کیے ہوں اس کو تو سزا بھگتنی پڑے گی اور میں کسی کو ظلم نہیں کروں گا یہ میں آپ گناہ آش کروں آکے آشس لکھت اور نیکی آشن کروں اس کام کرو اس نے کیے بھی اس تو اللہ تعالیٰ سن ہوتا ہے احسان جو نیکی کرے گا اس کو دس گنا زیادہ ملے گا کتنا اس قرآن پاک بالحسن فلو حسن صالحہ جو گناہ کرے گا اس کو بس گناہ ہی کے برابر عذاب دیا جائے گا گناہ لکھا جائے گا تو مسلم دو لکھنا یہ بھی تو اللہ کی مہربانی ہے گناہ کرو تو لکھو سا کے ہاں، اگر نیکی کرو تو لکھس کرو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں لیکن جس آدمی نے نافرمانی کی تو وہ اپنا بکتے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گی جی آپ پارے ہم نکالیں آج سورت ہے سور یکن